لقمان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے بغیر کسی علم کے اور وہ اس کی ہنسی اڑائے ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا منہ مو موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہے تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ایسے ستونوں کے بغیر جو تم کو نظر آئیں اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں یہ ہے اللہ کی تخلیق تو تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا اور جو نا شکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جو تم کو معلوم نہیں تو ان کی بات نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے اے میرے بیٹے کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اللہ اس کو حاضر کر دے گا بے شک اللہ باریک بین ہے باخبر ہے اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں بیانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی علم اور کسی ہدایت اور کسی روشن کتاب کے بغیر اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ اگر شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک عمل بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی پکڑ لی اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا انجام کار اور جس نے انکار کیا تو اس کا انکار تم کو غمگین نہ کرے ہماری ہی طرف ہے ان کی واپسی تو ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ دلوں کی بات سے بھی واقف ہے ان کو ہم تھوڑی مدت تک فائدہ دیں گے پھر ان کو ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بے شک اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر ساتھ مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں اور بے شک اللہ برتر ہے بڑا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے اور جب موت ان کے سر پر بادل کی طرح چھا جاتی ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بد عہد اور نا شکر گزار ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے